نہیں دیوان حق جو تیرا دیوان نہیں ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچانا نہیں دیوان حق جو تیرا دیوان نہیں ہائے وہ روح کے جس نے تجھے پہچان نہیں دل میں ہر لہ تیرے جل جانا دیکھوں دل میں ہر لہجہ تیرے جلوے جانا دیکھوں ہاتھ میں گر تیرے صبح ہے سد نہیں ہاتھ میں گر تیرے صبح ہے سدان نہیں یعنی ہاتھ میں تصویر نہیں ہے پھر بھی ہر وقت اللہ سے تعلق ہے یہی حال اس وقت ہمارے محبوب مرشد حضرت والا سید عشر جمیل میر صاحب دامد رکاتم عالیہ کا ہے تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل تیری آنکھوں میں ہے وہ مستی صحبائے ازل جس کے آگے کوئی شے مستی پیمان نہیں جس کے آگے کوئی شے مستی پیمان نہیں تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں تیری آنکھوں سے ملاتی نہیں نرگس آنکھیں اس کی آنکھوں میں تیری مستی خم خان نہیں اس کی آنکھوں میں تیری مستی ہے خان نہیں سر نگو حس نے بوتا سامنے عظمت کے تیری بتا نامحرم عورتیں اور امداد لڑکے بت کی جمع ہے سر نگو حسن بوتا سامنے عظمت کہ تیری تیری صورت سی سو صورت جانا نہیں تیری صورت سی کوئی صورت جانا بے نیازی ہے تیری ناز بتا سر بسجود بے نیازی ہے تیری ناز بتا نازاسر جزاکر بے نیازی سے تیری ناز بتا سر بسجود موہ سکتا یہ تجھے حسن سنم خانہ نہیں ہو سکتا یہ تجھے حسن سنم خان نہیں بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہاں بیچتا کیا ہے یہاں جا ہو جلال شاہ تیری صورت کوئی سو رت شاہ نہیں تیری صورت سی کوئی سورت شاہ بات بتا دوں ان اشعار کے وقت لکھا ہوا ہے کہ ان اشعار کو سن کر بنگلہ دیش سے آنے والے ایک عالم نے احقر کو یعنی حضرت والا ہمارے محبوب مرشد کو ہدیہ دینے کی اجازت چاہی تو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے اجازت فرمائی اور فرمایا کہ بادشاہوں سے بھی ان اشعار کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی کہ بادشاہوں سے بھی ان اشعار کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو اس وقت پڑھے جا رہے ہیں آپ کے سامنے میرے محبوب مرشد حضرت والا سید عشرت جمیل میر صاحب دام رکاتم عالیہ کے ہاں فرما رہے ہیں کہ آہ کیا سمجھے گا وہ فطرت شاہ تیری آہ کیا سمجھے سمجھے گا وہ فطرت شاہان تیری جس نے دیکھی تیری شان فقیران نہیں جس نے دیکھی تیری شان فقیران نہیں تخت و تاج شہی پامال تیرے پد میں تخت و تاج شہی پامال تیرے پد مو تیرے آگے کوئی شے ست وت شاہ نہیں تیرے آگے کوئی شیست وت شاہ نہیں بک نہیں سکتا کبھی تو جہاں کے بدلے سہارا بک نہیں سکتا کبھی دونوں جہاں کے بدلے تو ہے دیوان حق غیر کا دیوان نہیں تو ہے دیوان حق غیر کا دیوان مفت بٹتی ہے میں نابے محبت پر مفت بٹتی ہے میں نابے محبت یہاں پر تیرے میں خان دیکھا جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جان سکتا ہی نہیں وہ کہ محبت کیا ہے ہے سنا جس نے تیرا نار مستانا نہیں ہے سنا جس نے تیرا نار مستانہ نہیں اس کو ہو سکتی نہیں ہر کی شناخت اس کو ہو سکتی نہیں ہر پہ محبت کی شنا یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوانہ نہیں یعنی اس دور میں جو بھی تیرا دیوان مانا نہیں اس ہائے محبت پہ جاتا ہوں اس ناز محبت پہ مرا جاتا جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا دیوانہ جب وہ کہتے ہیں کہ جا تو میرا نہیں اور مکتا ہے میرے محبوب مرشد کا فرما رہے ہیں کہ تیرے صدقے میں اسے چش میں بصیرت عطا تیرے صدقے میں اسے چش میں بصیرت ہو عطا آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں آہ عشرت نے بھی اب تک تجھے پہچانا نہیں